علیہ السلاۃ وسلام کا جب انتقال ہوا اور کھلے میدان کے اندر جب جنازہ رکھا گیا گرمی ستا رہی تھی اور حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام اب تک کے پیغمبروں میں بنو اسرائیل میں بڑے معزز اور محبوب پیغمبر تھے اس لیے کہ انہوں نے جالوت کا قتل کیا تھا اور جالوت کے قتل کے بعد بنو اسرائیل کی وقت اور عزت اور رفت میں چار چاند لگ گئے تھے اور یہ حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام کی وجہ سے ہوا تھا اس لیے آپ کے جنازے میں بہت بڑی تعداد شریک رہی جب کسی میدان میں یا حال میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو ایک قسم کی گھٹن سی ہوتی ہے تپش سی ہوتی ہے اور دوسری طرف سورج اپنے شباب پر تھا وہ کافی گرمی برسا رہا تھا اگر نماز جنازہ جلدی پڑھی جائے تو دیر سے آنے والے محروم اور دیر سے آنے والوں کی رعایت کی جائے جو پہلے سے آئے ہیں وہ گرمی کا سامنا نہیں کر سکتے امت حضرت داؤد علیہ سلا وسلام کی قوم بڑی کشمکش میں تھی اتنے میں ایک چھوٹا بچہ نمودار ہوا اور اس نے پرندوں کو حکم دیا کہ جب تک حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام السلام کی نماز جنازہ مکمل نہ ہو اس وقت تک وہ پروں کو پھیلائے رکھے اور پرندوں کو حکم دیا کہ وہ چھت کی طرح صاحبان بن کر نماز جنازہ ہونے تک اپنی جگہ پر رکے رہے یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام کا کہ چھوٹے لڑکے حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام تھے آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پیغمبری سے نوازا بنو اسرائیل کے اندر حضرت داؤد علیہ صلاط وسلام السلام کے بعد جو بادشاہ بنے اور جو پیغمبر نئے آئے وہ داؤد علیہ سلاط وسلام کے یہی قابل پرزن اور یہی اللہ کے نیک بندے حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا اور نبیوں کے باقیات کو بیان کیا لیکن حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ نعم العبد انہو اواب کہ بہت ہی اچھا بندہ ہے یہ بندے تو سبھی اچھے ہیں پیغمبر اچھے ہی تو ہوتے ہیں خراب تھوڑی نہ ہوتے ہیں لیکن خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ صلا وسلام السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد بہترین بندہ ہے کیوں ان اواب وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے یعنی ہمیشہ دن میں رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ صلاط وسلام کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا تھا اور ان خوبیوں کے اندر ایک خوبی یہ تھی کہ اللہ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا آج اگر ہوائی جہاز کی ٹیکنالوجی ہے آج اگر راکٹ کی ٹیکنالوجی ہے اس کے لیے انسان کئی جو ہے محنتیں کرتا ہے اور کئی آلات کا استعمال کرتا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ سلاط و کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا ہوا کو حکم دیتے ہوا اپنے کاندھوں پر حضرت سلیمان علیہ سلاط و کو سوار کرتی اور اس کے بعد دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوسری خصوصیت یہ تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے منطق عربی میں کہتے ہیں پرندے کو اور منطق کہتے ہیں بات چیت کو اللہ نے خاص طور سے حضرت سلیمان علیہ صلاح وسلام کو جو موجزہ دیا تھا وہ جانوروں کی حیوانوں کی اور پرندوں کی بولی کو سمجھا کرتے تھے اور ان سے بات چیت کیا کرتے تھے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص خاصیت دی تھی اور یہ خاصیت آپ کے والد محترم حضرت داؤد علیہ سلاط وسلام کو بھی تھی ایک ہوا کا مسخر ہونا اور دوسرے پرندوں کی جانوروں کی حیوانوں کی بولیوں کو سمجھنا اور پھر ان سے بات چیت کرنا یہ حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام کی خاصیت اور تیسری چیز یہ تھی کہ جنات اور شیاتین کی آپ سے بات چیت ہوا کرتی تھی اور اللہ نے آپ کے لیے شیاطین اور جنات کو مسخر کر دیا تھا اور تابع کر دیا تھا وہ جس کام کے اندر لگائیں جنات کام کیا کرتے تھے اور ان کو کوئی حکم دے اس کو بجا لایا کرتے تھے تو ایک اللہ نے ہوا کو تابع کر دیا دوسرے پرندوں جانوروں حیوانوں کی بولی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دی اور تیسرے جنات اور شیاطین کو آپ کے لیے تابع کر دیا چوتھا حضرت سلیمان علیہ السلاط وسلام کو جہاد کا جذبہ بہت زیادہ تھا ہر پیغمبر کے اندر جیسا کہ آپ سنتے آئے ہیں کہ حضرت یونس حضرت موسا علیہ السلام حضرت یوشا حضرت ہارون اور حضرت یسا ہر پیغمبر کو اللہ نے شوق جہاد دیا ہے اس کے بغیر گویا ان کی پیغمبری ہی مکمل نہیں ہوتی کسی نہ کسی درجے میں ہر پیغمبر جہاد کیا کرتا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام کو کچھ خاص شغف تھا کچھ زیادہ ہی محبت تھی اور کچھ زیادہ ہی تعلق تھا جہاد سے اسی لیے سامان جہاد کو رکھنے کے لیے تلواروں کو نیزوں کو گھوڑوں کو ہاتھیوں کو آپ کو تعمیرات کا شوق تھا آج کے مسلمانوں کو آج کے انسانوں کو جو تعمیرات کا شوق ہے وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری موت آنے والی ہے میرا جنازہ یہاں سے نکلے گا شانپتی کے لیے قیمتی قیمتی ماربل اور قیمتی پتھر رشوت لے کر حرام کما کر لوگوں کا پیسہ ڈبو کر لوگوں کی جائیدادیں ہڑپ کر کر یتیموں کا بیواؤں کا اور مسکینوں کا مال دبا کر یہ جو ہے آج عمارتیں بنتا ہے آج جو عمارتیں بنتا ہے آدمی وہ ہرس کی وجہ سے حوث کی وجہ سے اور دنیا کی محبت کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاروبار کے اندر خیر و برکت کی بشارت دی وہ تجارت ہے فرمایا کہ میری امت کے لیے تجارت میں خیر و برکت اور خاص طور سے کپڑوں کی تجارت ہمارے اکابری اور ہمارے بزرگان دین میں بہت سارے کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے ان حدیثوں کے مد نظر ایک تو انسان کی معیشت کے اندر کمانے کے طور طریقوں میں تجارت اور تجارت کے اندر کپڑوں کی تجارت لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انسان کا بدترین پیسہ انسان کا بدترین مال جو خرچ ہوتا ہے وہ تعمیرات کے اندر خرچ ہوتا ہے انسان سوتا کتنی جگہ میں ہے رہتا کتنی جگہ میں ہے ایک ایکڑ زمین دو ایکڑ بیس ایکڑ پچاس ایکڑ یہ قانون کا خزانہ لے کر مرنا چاہتا ہے انسان کی زندگی کے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کو ایمان بھی غیب بنایا لیکن پھر بھی اللہ اس کے سامنے ایسے واقعات لاتے ہیں جو اس کے آنکھوں کو کھولنے کے لیے اور عبرت کے لیے وہ کافی ہوتے ہیں ابھی کل کی بات ہے لیبیا کا کرنل غذافی جس کے بارے میں کیا کوئی تصور کر سکتا تھا کیا کوئی جان سکتا تھا ہاتھ میں دیکھ سکتا تھا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ اپنی ریا کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے وہ جو ہے رحم کی بھیت مانگے گا کبھی کوئی کیا تصور کر سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا صدام حسین جو زمین کے اندر قلعے بنا رکھے تھے اور ان قلعوں سے ایک راستہ سمندر کی طرف ایک راستہ ایئرپورٹ کی طرف ایک راستہ جنگل کی طرف اور پھر ایسے عالی شان محل کہ اس پر امریکہ اپنی پوری بم کا استعمال کرے اپنی زہریلی گیس کا استعمال کرے تو اندر صدام کے محلوں میں کرنل قذافی کے محلوں کے اندر کوئی تس سے مس نہ ہو کیا کچھ اس نے نہیں کیا شداد کے محل کو اور قانون کے خزانے کو اس نے کر دیا لیکن کہتے ہیں مظلوم کی جو آ ہے وہ بےکار نہیں جاتی ہر آئے دن اللہ تبارک تعالی ایسے واقعات ہمیں قوم آج ابھی پیغمبروں کے جو واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں ہزاروں سال پہلے ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی گیارہ اکتوبر کو حیدرآباد کے ایک اخبار میں جہاں نیا ایئرپورٹ بنا ہے شمس آباد کا ایئرپورٹ سرینواس نام کا ایک آدمی بڑی بری طریقے سے کتوں کی موت مر گیا کوئی رونے والی آنکھ نہیں تھی کوئی رحم کرنے والا نہیں تھا کوئی آنسو بہانے والا نہیں تھا سب اسے تھو کرنے والے تھے ارے گلی میں ایک کتا مر جاتا ہے اور ایک بلی مر جاتی ہے تو لوگ افسوس کرتے ہیں رحم کرتے ہیں آخر یہ گیارہ اکتوبر کی تاریخ کو کیا ہوا کہ ایک انسان کی موت ہو گئی کوئی آنکھ آنسو بہانے والی نہیں تھی بات یہ تھی ایک سال پہلے کسی آدمی نے کسی پارسا عورت اور کسی نیک عورت کسی اللہ والی عورت اور کسی صدقہ خیرات کرنے والی عورت نہیں بلکہ ایک رنڈی اور ایک پاہشہ عورت سے تعلقات قائم کر کر جب اس کے دل کے اندر بری نیت پیدا ہوئی تو اپنے اس کے پیروں سے پازیب نکالنے کے لیے چین نکالنے کے لیے اس نے پیر کاٹ دیے ناک سے تارا نکالنے کے لیے اس نے ناک کاٹ دی اور کان سے بالیاں نکالنے کے لیے کانوں کو کاٹ دیا اور پتھر سے اس کا سر کچل دیا وہ عورت دنیا میں اعتبار سے پاہشہ تھی بدکار تھی لیکن جب یہ ظلم کی چکی میں پس رہی تھی ہو سکتا ہے اس کے دل سے آہ نکلی اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگ کہتے ہیں اس دنیا میں کرے گا قبر کے اندر جا کر بھک دے گا آخرت کے اندر جا کر بھک دے گا رب کی عزت و جلالت کی قسم اگر کسی کی پائی لی ہوئی ہے اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہے اگر کسی کا مال لیا ہوا ہے اگر کسی سے ناجائز پتے تعلقات کیے ہوئے ہیں آج اس جمعہ کی پاکزگی کا واسطہ دے کر آج مسجد کے تقدس کا واسطہ دے کر مجھے کچھ آنا جانا نہیں اپنی زندگی میں راحت چاہتے ہو اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہو اپنی زندگی میں آرام چاہتے ہو دکایا ہے دل ماں کا دکایا ہے دل باپ کا دکایا ہے دل مالی کے مکان کا دکایا ہے دل پڑوسیوں کا دکایا ہے دل نوکروں کا ڈرائیور کا میرے اللہ کی قسم امریکہ کا ڈرون طیارہ فیل ہو سکتا ہے دنیا کی ناسا ٹیکنالوجی فیل ہو سکتی ہے لیکن یہ مظلوم کے دل سے نکلنے والی آ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم فیل نہیں ہوتی حدیث پاک میں آقا نے فرمایا مظلوم کی آہ سے بچو اس لیے کہ اس کی آہ اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اللہ کے عرش کو حرکت دے دیتی ہے خدا کا قزب خدا کا غصہ اور خدا کا بھڑکاؤ جو اس کے اندر آتا ہے یہ بیماریاں یہ مصیبتیں یہ جورو کی نافرمانی یہ اولاد کی نافرمانی یہ پانی سے زیادہ ٹانک پینا یہ چاول اور گیہوں سے زیادہ ٹیبلٹ کھانا یہ گھر جہنم کدا بننا اس گھر کو اگر آپ جنت کا ماحول دینا چاہتے ہیں آپ سکون کی زندگی چاہتے ہیں چاہے تحجد نہ پڑھو چاہے اشراق نہ پڑھو چاہے عباد نہ پڑھو چاہے نقلی حج نہ کرو چاہے نقلی عمرہ نقلی عمرہ نہ کرو چاہے مسجدوں کی تعمیر نہ کرو پنج وقتہ فرض نمازوں کو پڑھ لیا اللہ اللہ کر لیا لیکن یہی عبادت کہ آپ نے اپنی زبان سے اپنے جسم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی آپ جنتی ہیں آپ عزت کی زندگی گزارنے والے ہیں آپ راحت کی زندگی گزارنے والے ہیں کسی کی آہ انسان کو امریکہ نے ہیرو شیما پر جو بمباری کی اور جو زہریلی گیس ڈالی میرے اللہ کی قسم میں ممبر رسول پر اللہ کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ وہ بم وہ کام نہیں کرتے جو یتیم کے آم مظلوم کی آخ ستائے ہوئے کی جو آپ کو تباہ کر دیتی ہے نہ تحجد کے سجدے کام آئیں گے نہ یہ داڑھی کی لمبائی کام آئے گی نہ سر کا ماما کام آئے گا انسان جانے انجانے میں کتنی مرتبہ اپنی بیوی کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے کتنی مرتبہ اپنی اولاد کو اذیت پہنچاتا ہے کتنی مرتبہ اپنے ہمسائے کو اذیت پہنچاتا ہے جانے انجانے میں میں صاف کہہ رہا ہوں حضرت شیخ سادی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتے کو دیکھا اور سو رہا تھا فرمایا کہ اس کے سونا عبادت ہے لوگوں نے کہا حضرت کتے کا سونا عبادت ہے کیسے فرمایا باؤلا کتا ہے اور دیوانہ کتا ہے جگے گا کسی کو بھونکے گا کسی کو ستائے گا کسی کو کاٹ لے گا اس سے بہتر ہے کہ یہ سو جائے جتنی دیر سوئے گا اتنی دیر بھوکے گا نہیں اتنی دیر کاٹے گا نہیں اتنی دیر اپنی ذات سے دوسروں کو اذیت نہیں پہنچائے گا تو اذیت نہیں پہنچائے گا تو وہ اپنی عبادت کے اندر رہے گا آپ کی تحجدیں آپ کے اشراک آپ کے عوابین آپ کے ذکر و اسکار آپ کی تلاوت یہ کچھ کام نہیں آئے گی کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ دن میں روزہ رکھنے والی راتوں کو قیام کرنے والی اللہ اللہ کرنے والی اور اپنے علاقے کے اندر آبیدہ اور زاہدہ کے نام سے مشہور عورت جب جنازہ آیا صحابہ کرام نے رش کیا کہ کاش اس جنازے کی جگہ ہمارا جنازہ ہوتا اور کتنی یہ بہترین عورت جنتی عورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ آپ کیا فرما رہے تھے صحابہ کرام نے عرض کیا ہیا فی جنا ہیا ہیا جنا وہ جنت میں وہ جنت میں آپ وسلم نے فرمایا ہی نار وہ جہنم کے اندر جائے گی صحابہ کرام کو تعجب ہوا فرمایا کہ وہ قائمت اللیل اور سائمت النہار کوئی دن روزے کے بغیر نہیں اور کوئی رات قیام کے بغیر نہیں آقا نے فرمایا بلی کو باندھ رکھا تھا اور بھوکی پیاسی وہ مر گئی فرمایا ایک مخلوق کو اس نے تکلیف دی اور اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا اس لیے کرنل قزافی کی جو زندگی ہے اس نے بڑے بڑے قیمتی محل بنائے اپنے بچوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے اس نے تاج محل بنائے لال قلعے بنائے صدام نے کیا بنائے اس سے قیمتی قیمتی لیکن چالیس پر ایک سال کی دور حکومت کے اندر جس کو دنیا نے مرد آہن کہا تھا یعنی لوہے کی طاقت رکھنے والا آدمی آج اس لوہے کی طاقت رکھنے والے آدمی کی آنکھ کیا ہو گئی ہے جو کھلی ہے دیکھ نہیں سکتی زبان ہے بول نہیں سکتی کان ہے سن نہیں سکتے پیر ہے چل نہیں سکتے مسلمانوں عبرت حاصل کرو یہ تیس بھی چالیس کی زمین یہ نقلی سیمنٹ یہ نقلی لوہا لے کر کیا تم ان محلوں کے اندر اور ان بوسیدہ مکانات کے اندر ہمیشہ رہو گے میرے رب کی قسم اگر اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے تصور کرو کہ جب آپ چھوٹے تھے یا جب آپ نے سمندر کے کنارے ٹہلنے کے لیے گئے ہوں گے تو آپ نے سمندر کے ریت کے اندر سمندر کی بالو کے اندر اپنے پیر کے اوپر ایک گھر بنایا ہوگا بچے بچے آپس میں گھر بناتے ہیں کہتے ہیں تیرا گھر بڑا میرا گھر بڑا اس کے بعد سمندر کی ایک موج آتی ہے اور پھر اس بھائی کے اس بہنا کے ان سہیلیوں کے ان آسناؤں کے ان دوستوں کے بنائے ہوئے گھر کو مٹی کے ملا دیتی ہے پانی میں گھلا دیتی ہے میں کہتا ہوں تصور کرو سمندر کے کنارے پیروں کو اوپر ریت رکھ کر بالو رکھ کر جو گھر بنایا جاتا ہے اس کی زندگی تو کچھ لمحے ہیں یہ جو مکانات اور یہ جو بلڈنگیں اور یہ جو اپارٹمنٹ یہ جو زمین یہ جو باغات اور یہ جو جائیداد اس کی تو کچھ زندگی ہے پانی کے بلبلے کی کچھ زندگی ہے اور سمندر کے پاس ریت کے بنائے ہوئے اس گھروندے کی کچھ زندگی ہے اس کی کچھ زندگی نہیں ہے دیکھ لو سدام کا انجام کیا ہوا دیکھ لو چوبیس گھنٹے نہیں بیتے چالیس پر ایک سال تک ہاتھ میں تصور نہیں کر سکتا تھا میں گولیوں کا اپنی یہ الگ بات ہے اس کے نظریات کیا تھے اس کے خیالات کیا تھے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بے تاج بادشاہ جو دن رات جس کی چلا کرتی تھی اور ایک چڑیا جس کے محل کے سامنے پر نہیں مار سکتی تھی ہے کیا ہو گیا آج اس کے جسم کی حرکت کو آج اس کی زبان کی بول کو کیا صرف یہ صدام کے لیے ہے کیا صرف یہ مسولین کے لیے ہے کیا صرف یہ ہٹلر کے لیے ہے کیا صرف یہ سری شمس آباد میں مرنے والے ایک کافر اور مشرق اور ظالم کے لیے ہے ہر ظالم کا یہی انجام ہے ہر دوسرے کو ستانے والے اور نے فرمایا انسان کا بدترین مال جو عمارتوں کے اندر لگے انسان کا بدترین مال جو زمینوں کے اندر لگے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شاہ کون یہ دنیا اور آخرت کی دنیا کا بادشاہ آپ کا چیف منسٹر کرناٹکا کا آپ کا چیف منسٹر تمل ناڈ کا آپ کا چیف منسٹر کیرلا کا آندرا کا اور یو پی کا اتراکھنڈ کا جھارکھنڈ کا بہار کا یہ آپ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ایک وزیر اعظم ملیشیا کا ایک وزیر اعظم سری لنکا کا نہ سات زمین سات آسمان کا شہنشاہ قیامت کا بادشاہ دنیا کا بادشاہ میدان محشر کے اندر حوض کوثر جس کے پاس ہوگا میدان محشر میں لبا الحم جس کے پاس ہوگا میدان محشر میں شفاق کا جھنڈا جس کے پاس ہوگا سعید الس سعید الجن سعید الملائکہ کا جس پر جنت کے پرشتے جنت کی ہورے رشک کرتی ہوں گی اور جنت کے پتے جب سر سراتے ہیں ہوا چلتی ہے تو درخت سے سر سرانے کی آواز اور جنت کے پتوں پر ہوا چلتی ہے میرے آقا پر دروت پڑتے ہیں اور جنت کے ہورے میرے آقا کے لیے نغمہ پڑتی ہیں درود پڑتی ہیں یہ وہ کائنہ یہ وہ ہستی حضرت عمر فرماتے ہیں میں گیا آپ کے شہنشاہ کونین کے دولت کدے کو دیکھا ہاتھ اوپر کرتا تھا چھت لگ جاتی تھی اور ایک بیوی اور دوسری بیویوں کے درمیان جو کمرہ الگ تھا دیوار بنائی گئی تھی وہ چٹائی کی تھی اور آپ کا تکیہ یہ کھجور کی جو چھال تھا اندر جو نارا آتا ہے اس کا تھا اور ایک چٹائی تھیلا تھا اس کو سردیوں میں آدھا بچھاتے آدھا اوڑھ لیا کرتے تھے اور گرمیوں میں نیچے ڈال لیا کرتے تھے میں نے آقا کے جس میں پر اس چٹائی کے اس تھیلوں کے نشانات کو دیکھا میرے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکل گئے شہین شاہ دو جہاں کے گھر کا کل رسا تھا حضرت عمر جھوٹ نہیں بولتا فرماتے ہیں ایک مٹھی جو تھی مرو دولت کی پوجا کرو عورت کا ہی کا نفاذ چاٹو جاؤ وہ رام کی پوجا کرتا ہے تم تجوری کی پوجا کرو وہ لکشمن کی پوجا کرتا ہے تم روپیوں کی پوجا کرو وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتا ہے تم زمین کی پوجا کرو تم عمارت کی پوجا کرو وہ جو ہے رام کو مان کر کافر تو تم زمین کی پوجا کر کر مسلمان وہ لکشمن کو مان کر کافر تم دولت کی پوجا کر کر مسلمان وہ سیتا کی پوجا کر کر کافر اور تم جو ہے عورت اور اولاد کی پوجا کر کر مسلمان احرام پہن کر جاؤ لبے کہو اگر کوئی آلہ لا سکتے ہو اگر کوئی سسٹم لا سکتے ہو اگر کوئی سافٹ ویئر لا سکتے ہو سنو سنو تمہارے لبے کے جواب میں کیا سنائی دے رہا ہے ولا بھائی اے مردود دھیرستان میں رہ کر تو وہاں مر جاتا اور تو وہاں ہندوؤں کی قبرستان کے اندر اور ہندوؤں کے جو ہے مردے خانے میں چلا جاتا میری زمین کو ناپاک کرنے کے لیے کیوں آ گیا کوئی کام سن سکتا ہے یہ سنے گا لال بھائی میرے میرے باپ کا خوش نہیں حدیث پاک میں آقا نے فرمایا حرام کا کھا کر حرام کا پی کر رشوت کا کھا کر چکن چلا کر سوپ کا لے کر حرام کی کمائی سے اگر کوئی بطور فیشن کے حج کے لیے جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حج کو قبول نہیں کرتے اللہ کہتے ہیں لا لبئی ولا سادئی بھیڑوں کے ساتھ ہاتھ ملاؤ اور غیر محرموں کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو کھنچواؤ پھول کی مالائیں پہنو اور تم جو ہے کسٹم کے اندر جھوٹ بول کر وہاں سے یہاں تک چلے آؤ اور اپنے ساتھ حاجی کا لقب لگاؤ الحاج کا لقب لگاؤ حق کیا ہے آخا نے فرمایا کہ تاجر تجارت کے لیے علماء ریاکاری کے لیے فقیر بھیک مانگنے کے لیے کیا یہ نظارہ آج دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک حاجی پہلے جا کر آتا اس کے انوار اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں پورے عالم کے اندر محسوس ہوتی تھی اس کے چہرے پر داڑھی اس کے جسم پر اسلامی لباس وہ مسجد کو پہلا آنے والا آخر میں جانے والا تلاوت کرنے والا اب ایئرپورٹ کے اندر سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈال کر یہاں آ کر غیر محرموں سے ملاقات کرتا ہے کر لے کر لے یہ ابو جہل کے بسنے کی دنیا ابو لہب کے بسنے کی دنیا ادبا کی دنیا فرون کی دنیا شداد کی دنیا حامان کی دنیا کر لے کر لے کب تک کرے گا کرنل قذافی بھی کرتا تھا ہٹلر بھی کرتا تھا مسولین بھی کرتا تھا صدام بھی کرتا تھا امنا اجل اللہ ایزا جا لا یوخر لو کن تم اللہ تبارک تعالی جب وقت لائیں گے ایک سانس اندر کی تو باہر نہیں لا سکتا باہر کی اندر نہیں لے جا سکتا تیری اولاد تیری بیوی تیرے بچے تیرے خادم تیرے نوکر کہاں گئی باڈی گارڈ کی فورس کرنل قذافی کی کہاں گئی اس کی پولیس محکمہ کہاں گئے اس کے ہتھیار کہاں گئے شیر زمین اس کے لوہے اور فولاد کے جو ہے وہ وہ جو ہے ہےکانے کے بل وہاں پر اثر نہیں کیا کرتا تھا زندگی کی بھیک مانگا رہا تھا رحم کی بھیک مانگ رہا تھا لیکن اللہ نے کہا یہ وقت آ جاتا ہے نہ آگے ٹلتا ہے نہ پیچھے ٹلتا ہے اس نے قوم سمود اور قوم آگ کے جو انہوں نے قیمے بنائے اور انہوں نے بنگلے بنائے اس کو اس نے شرمندہ تعبیر کر دیا تھا کہاں گئے وہ بن کر کہاں گئے وہ لوہے کے تہخانے فولاد کے تہخانے کہاں گیا سمندر کی طرف بھاگنے کا راستہ کہاں گئے وہ گھوڑوں کا دستہ کہاں گیا ہاتھیوں کا دستہ میرے رب کی پکڑ آتی ہے ول تب پتی ساخاخ الا رب کا یوم عید المساط جب یہ رگیں ڈھیلی ہوں گی یہ آزاد ڈھیلے پڑیں گے دے دے جس کا دینا ہے دے دے بھیک مانگ لے رحم کی بھیت مانگ لے معافی کی بھیک مانگ لے بہن کا حق دے دے ماں کا حق دے دے پڑوسی کا حق دے دے یہ ظلم کی چکی زیادہ دن تک پسنے والی نہیں ہے میرا رب اس دنیا میں موت سے پہلے مظلوم کی آہ کو اس کا بدلہ اس کا دکھا دیتا ہے ظالم کے ذریعے سے اور ظالم اپنے انجام تک پہنچ جاتا ہے آج جو لوگ زمینوں کے کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنی ایاری اور کتنی مکاری اور کتنا فراڈ سے کام لیتے ہیں کتنے لوگ نقلی دستاویزات بنا کر جھوٹی سرٹیفکیٹ بنا کر ڈاکومینٹس بنا کر چار دن کی دنیا ہے بھیا کر لے کر لے آج کسی کا حق مارے گا موت سے پہلے موت مانگے گا میرے رب کی قسم گلی کا کتا اور سور تجھے دیکھ کر کہے گا مولا تیرا شکر ہے مجھے کتا اور سور تو بنایا لیکن یہ ظالم انسان نہیں بنایا ظلم کا پھل پلتا نہیں ہے میرا اللہ موت سے پہلے وہ مزہ چکا دیتا ہے کاروبار میں تجارت اور تجارت میں کپڑوں کی ہمارے علماء اسلاف اور اکابرین کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے لیکن یہ زمین اور زمین کی دلالی یہ گھروں کی برو کری یہ ناپسندیدہ مشغلہ ہے ہے تو حلال بھائی طلاق حلال ہے حرام ہے اگر ایک مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے کیا گناہ کرتا ہے حلال ہے حرام ہے لیکن آقا نے فرمایا ان اب غزل حلال اندی طلاق اللہ کے پاس حلال میں ناپسندیدہ حلال طلاق کاروبار حلال ہے آپ جوتے سیے حلال ہے جوتوں کا کاروبار کریں حلال ہے آپ کسی کے گھر کا بیت الخلا ٹوائلٹ صاف کریں حلال ہے کاروبار دلالی زمین کی بروکری حلال ہے آخا کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے آخا کا گھر بالکل مختصر تھا آخا نے فرمایا انسان کا بدترین پیسہ وہ ہے جو زمین کے اندر اور جائیدادوں کے اندر لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ والسلام کو جو شوق تھا عمارتوں کے بنانے کا وہ شوق یہ نہ سمجھنا کہ آج کی بلڈنگ کو دیکھ کر امبانی کے بنگلے کو دیکھ کر تاج محل کو دیکھ کر لال قلعے کو دیکھ کر اس قسم کا شوق جہادی شوق تھا گھوڑے پالا کرتے تھے ہاتھی پانا کرتے تھے استبل بنایا کرتے تھے ہتھیار رکھا کرتے تھے اللہ نے کسی پیغمبر کے بارے میں وہ جملہ استعمال نہیں کیا نعم اب بہترین بندہ انہو ابواب اس لیے کہ وہ ہمیں یاد کرنے والا اور ہماری جہاد کی محنتیں کرنے والا کلام پاک میں اللہ نے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا اس اریزا علی کہ آپ کے سامنے گھوڑوں کو پیش کیا گیا جہاد سے اتنی محبت کہ جہاد کے گھوڑوں کی پیٹ پر ہاتھ پھیرا کبھی ان کے پیروں کو چھوا کبھی سر پر ہاتھ پھیرا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو یہ چیز اتنی پسند آئی اللہ نے کلام پاک کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ سات کے اندر بھی سورہ نمل کے اندر بھی کہ یہ میرا بہترین بندہ ہے جو داؤد کا بیٹا ہے اسے جو ہے جہاد کے گھوڑے پسند ہیں اور دنیا سے کفر مٹانا اور دنیا سے شرک مٹانا اور دنیا سے بت پرستی کو ختم کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا میں نے آپ کو بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام کی جو معجزے تھے ان میں ہوا جنات شیاتی اور پھر پرندوں کی بولی تو کبھی کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام پرندوں کی حاضری لیا کرتے تھے بھائی کبے صاحب کو کہتا حاضر ہو کبوتر صاحب وہ کہتا میں حاضر ہوں توتا حاضر مینا حاضر اب کہا کہ حدود حدود نہیں ہے حدود ایک پرندہ تھا وہ غائب تھا حضرت سلیمان علیہ وسلام نے فرمایا سور نمل کے اندر ہے لو بند نہ ہو ارے میری حکم کے باوجود وہ غیر حاضر ہو گیا میں اس کو سخت پنشمنٹ دوں گا میں اس کو سخت سزا دوں گا اگر اس نے کوئی ماحول عذر کو بیان کیا ماحول اگر اس نے کوئی جو ہے وجہ کو بیان کیا جو سمجھ میں آ سکتی ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے لیکن اگر اس وہ غیر حاضر رہا لو آزدی بن نہ میں اس کو سخت ترین سزا دوں گا اتنے میں ہت صاحب تشریف لائے اور حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام نے کہا تیری اتنی مجال میں نے حاضری کا حکم شاہی فرمان جاری کیا تھا کسی پرندے کے باپ کی مجال نہیں ہر پرندہ حاضر تھا آپ کہاں تشریف لے گئے خود ہد نے کہا کہ حضرت سلیمان اگر میں حضر پیش کروں گا آپ یقیناً خوش ہو جائیں گے میں ایک ملک کی خبر لے آیا ہوں وہ ملک ہے ملک ہے سبا کا اور وہاں سورج کی پوجا کی جاتی ہے اور آتش پرستی کی جاتی ہے شرک کیا جاتا ہے اور بت پرستی کی جاتی ہے توحید کیا ہے وہ ملکہ بھی نہیں جانتی اور وہاں کی رعایا بھی نہیں جانتی حضرت سلیمان علیہ سلاۃ و سلام نے کہا اگر صحیح معنوں میں تو عذر صحیح پیش کر رہا ہے اور تو صحیح واقعہ پیش کر رہا ہے ایک کام کرنا میں یہ خط لکھتا ہوں یہ خط جا کر اس ملکہ کو دے دینا چنانچہ قرآن شریف میں سور نمل میں اللہ نے اس قد کا تذکرہ کیا کلام پاک کے اندر اللہ نے ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اللہ نے یہ قیمتی آیت کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ سلاۃ وسلام یہاں انہوں نے خط لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ خط سلیمان پیغمبر کی طرف سے ہے اور سلیمان اس خط کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو اللہ رحمان ہے اور جو رحیم ہے یہ کہہ کر اس کے بعد لکھا وہ تونی مسلمین تمہاری شرافت اور تمہاری لیے عزت اسی میں ہے کہ تم میرے سامنے سرنگو ہو کر آ جاؤ اور زلیل ہو کر آ جاؤ مسلمان ہو کر آ جاؤ چنانچہ ہد ہد اڑتا ہوا اس خط کو ملک سبا کی گوت کے اندر گرا دیا ملک سبا اپنے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے وزرا اور ان کے محربین ان کے سامنے تھے انہوں نے اس خط کو کھولا تو اپنی رعایا سے جو ہے اتونی فی امری مجھے اس معاملے کے اندر مشورہ دو تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ملک سبا اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس طاقت ہمارے پاس قوت ہمارے پاس فوج ہمارے پاس دنیا ارے ہم سلیمان تو کیا دنیا سلیمانوں سے بھر جائے ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ ڈریے گا نہیں اللہ نے ملک سبا کو حکمت دی تھی سمجھ دی تھی بوجھ دی تھی یہ عورت جب سمجھداری پر آتی ہے عورت جب حکمت پر آتی ہے اچھے اچھے اخل مندوں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے درباریوں نے غلط مشورہ دیا تھا کہ سلیمان کے ملک پر حملہ کیا جائے اور ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان سے میدان جنگ کے اندر ٹکر لی جائے لیکن انہوں نے جملہ کہا ولمرو لمرو فنزوری کنجوری کا مرین کہ ہمارا مشورہ لیکن جو تم چاہو تم کرو اس لیے کہ تم ملکہ ہو ملکہ سبا نے اس مشورے کو سننے کے بعد کہا کہ یہ خط جس انداز سے ہم تک پہنچا ہے لگتا ہے کہ سلیمان بے کے پاس بے شمار خوبیاں ہیں نہ ڈاک کا زمانہ نہ جو ہے ڈاکیے کا زمانہ نہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہ موبائل کا سسٹم نہ کمپیوٹر کا سسٹم نہ وائرلیس کا سسٹم اور یہ خط خود ہد کے ذریعے سے آنا لگتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں تو چنا سے ارادہ ترک کر دیا اس نے کہا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ باتومی مسلمین مسلمین کا ترجمہ مسلمان ہو کر نہیں سمجھا اس نے یہ سمجھا کہ اسلام کے معنی ہیں اسلام کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر دینا یہ نہیں پوچھنا کہ داڑھی کیوں ہے ڈوٹی کیوں ہے برخا عورتوں کو کیوں ہے سود حرام کیوں ہے یہ کیوں کیوں اگر مگر کرنے والا حرام نطفے سے پیدا ہوا ہوتا ہے حلالی اپنے باپ سے سوال نہیں کرتا حلالی شاگرد اپنے استاد سے اگر مگر کا سوال نہیں کرتا شریعت تیرے باپ کے گھر کی لونڈی نہیں ہے اسلام تیرے دادا کے گھر کی لونڈی نہیں ہے یہ کیوں داڑی یہ کیوں جبا قرآن نے کہا اس کا لل رب ہو اسیم اعلی اسلم تو تو اسلام کے سامنے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لے بیٹے کو کاٹ دے کیا باپ بیٹے کو کاٹ سکتا ہے کیا انسان کی قربانی ہو سکتی ہے کیا ماں کو تمہیں تنہا مکے کی وادی کے اندر چھوڑا جا سکتا ہے یہ تیرا سوال نہیں یہ اللہ کا حکم ہے یہ اللہ کا حکم ہے قربانی یہ اللہ کا حکم ہے نماز یہ اللہ کا حکم ہے داڑھی یہ اللہ کا حکم ہے حج بیت اللہ یہ اللہ کا حکم ہے روزہ اس میں اگر کوئی چونو چرا کرے گا اور اسلام کو ماڈرن کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنی ماں کو قسم دے کر پوچھے کیا باپ کے نطفے سے میں پیدا ہوا ہو یا کتے خنزیر یا غیر کے نطفے سے میں پیدا ہوا ہو اسلام تیرے باپ کے گھر کی لونڈی نہیں یہ کلام یہ تیرے گھر کے جو ہے چاول کی پڑیا کا پیپر نہیں تنزیل من الرحمان الرحیم اسے اللہ نے جبرائیل کو دیا جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کو دیا کاتبان وہی نے سفا کے چبوترے والوں کو دیا سفا والوں نے مدینے والوں کو دیا مدینے والوں نے کوفا والوں کو دیا کوفا والوں نے بسرا والوں کو دیا بسرا والوں نے عراق والوں کو دیا عراق والوں نے آسم کوفی کو جنم دیا آسم کوفی نے عالم کے چپے چپے کے اندر اس قرآن کو پہنچایا ہے یہ قرآن کوئی مذاق نہیں یہ حدیث کوئی تھٹا نہیں ہے تیری ماں کے بارے میں تیری بیوی کے بارے میں تیری اولاد کے بارے میں تیری ذات کے بارے میں اگر کوئی جملہ کہے تو تجھے تیش آ جاتا ہے اگر قرآن کے اوراق کو جلایا جائے اگر قرآن کا ٹھٹا کیا جائے میرے محبوب کا خاکہ بنایا جائے اور تیری غیرت کو جوش نہ آئے تیری حمیت کو جوش نہ آئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے اسلام کی حمیت نہیں اسلام کی غیرت نہیں اور ایمان کی حرارت اس کی شمع کے اندر نہیں ہے قرآن جلایا جائے بیت المقدس کو ویران کیا جائے بابری مسجد کے مسلح پر وہاں پر تابوت رکھے جائیں وہاں پر جو ہے بت رکھے جائے اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے اذان شاعر اسلام میں سے ہے شاہ فی الحال کلو اللہ نے کہا کہ اذان نماز مسجد محراب نمبر قرآن اور قربانی اور حج عمرہ اللہ کا کعبہ صفا مروا مینا عرفات نبی کا روزہ نبی کی مسجد شاعر اسلام میں سے ہے اور دیکھو ایک کپڑا کپڑا ہے لیکن اس کپڑے کو ہندوستان کا جھنڈا بنا دیا جاتا ہے اس کی عصمت بڑھ جاتی ہے اور اس کی قدر بڑھ جاتی ہے اگر کوئی اس کو پیروں تلے جو ہے روندے گا تو اس پر مقدمہ چلے گا اگر کوئی اس پر پیشاب کرے گا تو ہتک عزت کا مقدمہ چلے گا یہ اذان شاعر اسلام میں سے ہے اسلام کی علامتوں میں سے اگر رنڈیاں اگر رنوے حرام خور فلم کے ڈائریکٹر کسی فلم کا نام اذان رکھتے ہیں اور مسلمان خاموش رہتا ہے احتجاج تک نہیں کرتا جو مسلمان زمین کی لڑائی کے لیے مشہور جو مسلمان عورت کی لڑائی کے لیے مشہور جو مسلمان فرقہ مارانہ لڑائی کے لیے مشہور آج اسلام کی شاعر ایک اذان جو حضرت بلال سے اس امت تک پہنچی حضرت ابو محضورہ سے اس امت تک پہنچی جیسے قرآن کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیتیں مین جانب اللہ جیسے بخاری من جانب اللہ ترمیزی من جانب اللہ حدیث کی کتابیں من جانب اللہ حج قربانی من جانب اللہ روزہ نماز من جانب اللہ کلیمہ مین جانب اللہ یہ آزان میرے اور تیرے باپ دادا کی بنائی ہوئی نہیں یہ آزان بھی اللہ نے اس کو نازل کیا یہ من جانب اللہ ہے ایک رنڈی ادارے کپڑوں کے اندر شرمگاہ کو اچھال کر اگر ازام کے اندر کام کرتی ہے ایک رنڈا سور اور کتا کھانے والا شراب کا پینے والا مسلمانوں غیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہاری حمیت کو کیا ہو گیا ہے اسلامی یہ ملک ایک سیکولر ملک ہے اس ملک کے قانون کے اندر اس ملک کی تعزیرات کے اندر کسی مذہب کے جذبات کو ٹھیک پہنچانے کا پہنچانے کی اجازت نہیں ہے مسلمان رام کی توہین نہیں کر سکتا لکشمن کی توہین نہیں کر سکتا سیتا کی ویدوں کی توہین نہیں کر سکتا اور ہم نے کب کی ہمارے باپ دادا نے کب کی اور جو تم ہندوستان کے تعزیرات کے ہندوستان کے قانون کے خلاف چل رہے ہو تم دیش وردی ہو تم دہشت گرد ہو اور تم قانون کے جو ہے تم مجرم ہو کہ تم نے رنڈیوں کی فلم کے اندر رنگوں کی فلم کے اندر دیکھو خوب دیکھو پیسہ دے کر اپنے موبائل کے اندر فلم اذان کی تم رنگ ٹون ڈالو مسلمانوں تمہاری مار بہنوں کو نہیں لوٹیں گے تمہارے گھروں کو نہیں جلائیں گے تمہاری آبادیوں کو تہس تہس نہیں کریں گے تو تب دیکھ لینا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے میرا اللہ سمیع ہے میرا اللہ بصیر ہے میرا اللہ علیم سدور ہے وہ دلوں کی حالت کو جاننے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان آج پراپرٹی کے لیے عدالتوں کے چکر لگا سکتا ہے بیٹی کے لیے داماد کے لیے اور ایک بالی زمین کے لیے اور وہ اذا جو آسمان سے نازل ہوئی شاعر اسلام آج اس جو ہے فلم کا نام جس کے اندر رنڈیاں ناچیں گی شرم گاؤں کو کولوں کو اچھالے گی اور جس کے اندر حرام کاری کا پیغام اور نسج قوم کے نام جائے گا مسلمانوں کیا کوئی احتجاج کرنے والا کوئی صدا احتجاج بلند نہ تم مولویوں کو کہو جب جماعت کے خلاف بات آئے یہ یہودی مولوی یہ خادیانی مولوی یہ جماعت کے خلاف بول رہا ہے تم جماعت کی پوجا کرو تم جھنڈے کی پوجا کرو تم دیوبند کی پوجا کرو تم بریلوے کی پوجا کرو اسلام کو کوئی اور لوٹ کر لے جائے پرواہ نہیں اذان کی بے حرمتی ہو ماں اور بہنوں کے سروں سے آنچل کو نکالا جائے کوئی بات نہیں تو پھر اللہ مودی جیسا ظالم یڈیورپا جیسا حکمران مسلط نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا مسلمانوں مسلمانوں اسلامی مملکت کا عدل اسلامی مملکت کا انصاف تم نے مزہ چکا ہی نہیں ایک نو سال آٹھ سال کے بچے کو پوچھو شادی کیا ہوتی ہے ہم بستری کیا ہوتی ہے سیکس کیا ہوتا ہے مباشرت کیا ہوتا ہے وہ کہے گا مجھے کیڈ کا مزہ پوچھو مجھے چیگم کا مزہ پوچھو مجھے پارلے جی کا مزہ پوچھو یہ سیکس کا مجھے نابالغ بچے کو شادی کا مزہ کیا مسلمانوں تم اس سیکولر ملک کے اندر رہ کر کالے کافروں کے سائے میں جی کر اسلامی مملکت کا انصاف اسلامی مملکت کا عدل اور اسلامی مملکت کے قیام کا تصور آج خواب میں بھی تم نہیں دیکھ سکتے آج ایک ملزم اس کرناٹک کا چیف منسٹر اور ہزاروں کروڑوں کے گھپلے کے اندر گرفتار ہو کر جاتا ہے تو جیل کا جو ڈی جی ہوتا ہے اسے سلوٹ مارتا ہے جیل کا اسٹاف پولیس کا عملہ ہوتا ہے اسے ویلکم کیا جاتا ہے اسے آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے اسے دنیا کے بہترین غذائیں دی جاتی ہیں ایک سائیکل چور چور چوری کر لیتا ہے اس لیے کہ ماں کی دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے باپ کے انجیکشن کے لیے پیسے نہیں تھے ہاتھ کے اندر ہتکڑیاں اس کے گلے کی کمیز کو اس طرح پکڑا جاتا ہے سامنے کے بٹن توڑ دیے جاتے ہیں اتنی بڑی تختی کہ دیکھنے والی دنیا یہ سمجھے یہ ویرپن کا خلیفہ ہے اور یہ جو ہے پھولن دیوی کی یہ کوئی اولاد ہے جرم کیا تھا اس نے ماں کے لیے اس نے باپ کے لیے اس نے اولاد کی جو ہے کانوینٹ کی فیس کی بھرپائی کے لیے اس نے سائیکل کو چرا لیا تھا اس نے کوئی پرس مان لیا تھا ہزاروں ہزاروں کروڑوں کا گھپلا ہے جس سے پورے کرناٹک روشن ہو سکتا ہے کرناٹک کے ہر دیہات میں اسکول آ سکتا ہے کنواں لگایا جا سکتا ہے بور لگایا جا سکتا ہے آج اسے اے سی چیمبر کے اندر رکھا جاتا ہے اللہ کی قسم مسلمانوں ڈوب کر مرنے کی بات ہے میرے ملا کی حکومت ہوتی میرے پگڑی والے کی حکومت ہوتی اسے نشا کر کر اس کے پاخانے کی جگہ میں کرنٹ پھا جاتا اور اس سے جو چوری کی جو گھپلا کیا جو زمینوں کا گھٹالا کیا وہ ریکوری کر کر ایک ایک غریب کو ایک ایک یتیم کو ایک ایک بیوہ کو اس کا حق دیا جاتا کسی بھی حکومت کی انسان کے جسم کے اندر روح کے بعد جو انسان کے جسم کو قائم کرتی ہے وہ پیٹ کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اگر ٹوٹ جائے انسان جو ہے جیسے اسپرنگ ٹوٹ جاتی ہے تو گر پڑتی ہے اسلامی کوئی بھی حکومت کوئی بھی مملکت اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے انصاف کے ادارے ہیں اس کی عدالتیں ہیں ان عدالتوں کی نظر کے اندر ملزم ملزم ہوتا ہے چور چور ہوتا ہے وہ چیف منسٹر ہو وہ جو ہے ہوم منسٹر ہو وہ وزیر خزانہ ہو عدالت کے یہاں آپ نے ایک ترازو دیکھا اور ترازو کو پکڑے ہوئے ایک اندھے کو دیکھا کہ اس کی آنکھ پر پٹی ہے کیا مطلب ہم انسانوں کے چہروں کو نہیں دیکھتے ہم ترازو کے پیمانے کو دیکھتے ہیں اب یہاں کی پٹی ہٹ چکی ہے یڈیورپا کے لیے الگ ہے اور کسی منسٹر کے لیے الگ ہے کسی وزیر کے لیے الگ ہے اور گجرات کے سنجو بھٹ کے لیے الگ ہے اور کسی جو ہے پولیس افسر کے لیے الگ ہے یہ پٹی اب ہٹ چکی ہے بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا پوری دنیا کھل کھلا کر ہسی کیا ایسا بھی فیصلہ آ سکتا ہے کیا ایسا بھی جج جو ہے فیصلہ سنا سکتے ہیں میرے آخا میرے آخا کائنات کے مولا جو تمام نبیوں کے نبی تمام رسولوں کے رسول کائنات کے امام اولین کے امام آخرین کے امام انسانوں کے امام جنات کے امام ایک مرتبہ مجمع میں آپ نے فرمایا اے لوگوں اگر میں نے تم پر کوئی زیادتی کی ہے بدلہ لے لو انصاف ہے انصاف عدل ہے عدل ارے تو تو کچھ جو ہے جالی اوٹوں کے بلبوتے پر اور کچھ جو ہے زر خریدوں ایمان فروشوں کے بلبوتے پر حکومت کی گدی سنبھالی میرے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دونوں دونوں کائنات کی کونین کی شہنشاہیت شاہیت کا تاج پہنایا عدل کس کو کہتے ہیں انصاف کس کو کہتے ہیں ایک صحابی کھڑے ہوئے آپ نے مجھے مارا ہے میں آپ کو مارنا چاہتا ہوں صحابہ کرام کسی نے آستین اونچا کر لیا حضرت عمر کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئی کوئی دانتیں دکھانے لگا آج میرے محبوب دنیا سے پردہ فرمانے والے سکرات کی حالت شروع ہو چکی ہے اور اس دنیا سے اب ہماری نگاہوں سے اب اوجھل ہونے والے یہ کتنا دل ہے میرے محبوب سے بدلہ لینا چاہتا ہے جن پر جانور جن پر چرند اور جن پر پرند جن پر زمین و آسمان کی مخلوق رحم کھانے والی جی چاہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خاموش کر دیا اس کو انتخاب لینے دو اس کو بدلہ لینے دو انصاف اس کو کہتے ہیں کہ ایک کمزور بھی اپنا حق مانگے وہ مانگ سکے سکتا ہے آج ایک جو ہے کرناٹک کا چیف منسٹر چور اچکا ڈاکو اور پھولن دیوی کا نائب ویرپن سے بڑا کام کر کر جاتا ہے اسے سلوٹ مارا جاتا ہے اس کی عزتیں کی جاتی ہیں اور بلکہ میں حکومت کو مشورہ دیتا ہوں کہ یہ سرکاری ہاسپٹلوں کے اندر ایک یونٹ رکھیں وہ سیاسی جو ہے لوگوں کے لیے کہ جیسے ہی ان کو جیل کی ہوا کھانی پڑتی ہے فوراً آئی سی یو میں داخلہ لیتے ہیں سینے میں درد ہونے لگتا ہے ایک یونٹ جیل کا برانچ ان جو ہے جے دیوا کے اندر بورنگ کے اندر وکٹوریا کے اندر تاکہ آئندہ آنے والے جو حکمران ہیں ظالم اور رشوت خور ان کے لیے پہلے ہی سے اس کا بندوبست کر دیا جائے اور انتظام کر دیا جائے صحابی آتے ہیں آخا فرماتے ہیں مارو وہ صحابی کہتے ہیں آخا جب آپ نے مجھے کوڑا مارا تھا میرے جسم پر کپڑا نہیں تھا آپ بھی چادر ہٹائیے صحابہ کا جو ہے خون کھول رہا تھا جی چاہ رہا تھا اس کی جو ہے چہرے کو گلے کو مڑوڑ کر رکھ دے اور اس کے گلے کو دبا کر رکھ دے آخا سکرات شروع ہو چکی ہے دنیا سے پردہ فرمانا چاہتے ہیں اور یہ ظالم بدلہ لینا اور وہ بھی چادر کو اتار کر فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ نے چادر اتاری تو صحابی فوراً چمٹ گئے آخا آج میں یہی چاہتا تھا کہ میں نے سنا کہ آپ کا جسم جس کے جسم سے لگتا ہے خدا اس کے جسم کو جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے آخا میں آپ کو ماروں گا میں کوڑا لگاؤں گا ارے کوڑا دکھانے والے اور آم دکھانے والے کی آنکھ نکال کر میں رکھ دوں گا یہ کہہ کر آپ نے سینے سے چمٹ لیا اور پھر واپس آ گئے وہ انصاف وہ عدل کا نمونہ میرے آقا نے پیش کیا بنو مخزومیہ ایک قبیلہ ہے فاطمہ نام کی ایک عورت چوری کر لیتی ہے آخا کے دربار میں مقدمہ آتا ہے آخا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر فرماتے ہیں تو قبیلے والے سوچتے ہیں اگر اس کا ہاتھ کٹے گا ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری عزتیں ملیا میٹ ہو جائیں گی چنانچہ حضرت اسامہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے آخا بے پناہ چاہنے والے تھے آخا آخا کے پاس سفارشی بنا کر بنو مخزومیہ نے پیش کیا کہ حضرت اسامہ کو کہ جاؤ تم آقا سے کہو کسی اور عورت کا ہاتھ کاٹ دے بدلے میں یا فدیہ لے کر چھوڑ دے پینالٹی ڈال دے جرمانہ ڈال دے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کوئی جو ہے چاپلوسی نہیں چلتی تھی کوئی سفارش نہیں چلتی تھی اگر طالبان محنتیں کر رہے ہیں اسلامی عدالت لانے کے لیے اسلامی انصاف لانے کے لیے عدالت کے دو کٹہروں کے اندر مجرم اور ملزم کے ساتھ برابر کا سلوک کرنے کے لیے اس اقوام متحدہ نے اس یو این آئی نے انصاف کو ختم کر دیا ہے اس ظالم امریکہ نے اس برطانیہ نے اس ہندوستان کے کانوں نے اس عدل اور انصاف کا تصور ختم کر چکا ہے آج سچائی نہیں ہے آج عدل اور انصاف کا بول بالا نہیں ہے اگر کچھ دنیا کے کچھ جیا اپنی جان کو جو ہے جان آفری کے حوالے کر کر جامع شہادت پی کر وہ اگر اسلامی عدل کا اسلامی انصاف کا اسلامی مملکت کا جھنڈا قائم کرنا چاہتے ہیں حکومت بنانے کے لیے نہیں زمین کو ہڑپنے کے لیے نہیں افغانستان کی لڑائی زمین پانے کے لیے نہیں عراق کی لڑائی زمین پانے کے لیے نہیں فلسطین کی لڑائی حماس کی زمین پانے کے لیے نہیں ارے اس زمین کے اندر اسلامی مملکت قائم کرنے کے لیے اس زمین کے اندر اسلامی قانون کو نافذ کرنے کے لیے اور جو زمین کی لڑائی لڑتا ہے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاتا ہے جو زمین پر اسلامی جھنڈے کی لڑائی لڑتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے حماس پچاس سال سے ظلم کی چکی میں پس رہا تھا پانچ سال پہلے جب شالیت نام کا ایک اسرائیلی فوجی کتے کو اس نے اغوا کر لیا اسرائیل اپنی پورے کمانڈوز کو اپنی امریکہ کی جو اس کا ناجائز باپ ہے اس کی پوری فوج کو پوری ملٹری کو لگا کر حماس پر دباؤ ڈالا کہ اس جو ہے کتے کو ہمارے حوالے کر دو لیکن پانچ سال تک انہوں نے لوہے کے چنے چبانے پر مجبور کیا آج الحمدللہ اس ہفتے یہ اسرائیلی کتے ایک مٹھی بھر حماس گروپ کے سامنے ان مجاہدوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور سر بسجود ہونے پر مجبور ہو گئے کتنوں پر دس سو چوالیس ایک ہزار چالیس پر چار قیدی ایک فوجی کے حوالے پہلے مرحلے کے اندر ساڑھے چار سو قیدی چھوڑ دیے گئے دوسرے مرحلے کے اندر دوسری قسط کے اندر انشاءاللہ وہ قیدی بھی رہا ہو جائیں گے ظلم ظلم ہوتا ہے جہاد جہاد ہوتا ہے اللہ کے لیے لڑنا اللہ کے علم کو قائم کرنا الہی کلمت کلیمت اللہ کے لیے اپنی جان و مال لڑانا یہ تم نہیں جانتے اس کے مزے تم نہیں جانتے ارے مجھے کوئی ملا کو پوچھے ایم ایل اے کا مزہ کیا ہے ایم پی کا مزہ کیا ہے کاؤنسلر ہونے کا مزہ مجھے کیا معلوم ہے مجھے مسلح کا مزہ پوچھو مجھے ممبر کا مزہ پوچھو مجھے جمعہ کے بیان کا مزہ پوچھو مجھے تراوی کا مزہ پوچھو اور مجھے میلاد اور اصلاح معاشرے کے مجھے کیا لینا دینا اسی طریقے سے مسلمانوں اتنا اس انگریز کتے نے ان کالے کافروں اور مشرکوں نے ہمیں اتنا اندھیرے میں رکھا کہ آج مسلمان اسلامی عدالت کا تصور نہیں کر سکتا اس یہ آ جائے زندگی کے اندر مزے ہی مزے ہیں اور اس کے اندر سب ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز یہ اسلامی عدالت ہے حضرت آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو فاطمہ مخزومیہ کی سفارش میرے منہ بولے بیٹے میرے چہیتے حضرت اسامہ سے لاتے ہو آپ نے فرمایا تاریخی جملہ کہ ولو سریخت فاطمت بنت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم لقتی کھول کان کھول کر سن لو اسلام مسلمانوں کی طرف دہشت گردی کا لیبل لگانے والو انصاف کے دو پیمانے تمہارے پاس ہیں کافروں کے لیے الگ مسلمانوں کے لیے الگ منسٹروں کے لیے الگ پولیس افسروں کے لیے الگ تمہاری چاپلوسی کرنے والوں کے لیے الگ تمہاری مخالفت کرنے والوں کے لیے الگ سنجو بھٹ جو ہم جو ہے مسلمان قوم اس کو سلام کرتی ہے مہیش بھٹ جو فلم کا ڈائریکٹر ہے جب اس کی جو ہے گھر کو گیا مودی نے جب اس کو گرفتار کیا دفاع ایک سو چورانوے ون نائنٹی فور اتنی سخت اور اتنی خطرناک دفاع ہے کہ اس میں پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے مودی کا بھانڈا پھوڑا تھا اس نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا تھا اس نے دو ہزار دو کے فسادات کا خلاصہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ دو ہزار مسلمانوں کا خاتل مودی ہے اس نے پولیس کو یہ میسج دیا تھا کہ تم جو چاہے کرو بلوائیوں کو آزاد چھوڑو ان کو گرفتار نہ کرو اس نے سپریم کورٹ کے اندر نتیجے کے اندر اس کو ایک ایسی دفعہ لگائی گئی جس کی جو ہے حد سزائے موت اور سزائے پھانسی ہو سکتی تھی اللہ کی مدد اللہ کی نصرت اس کے ساتھ تھی مہیش بٹ جب اس کے گھر کو گیا اس نے کہا فلم میں کام کرنے والے ہیرو ڈائریکٹر کے اشاروں پر ناچتے ہیں تو اس کی ماں سے مل کر ہاتھ کو بوسا دیا اور کہنے لگا اے ماں ہندوستان کی دھرتی کو فخر ہے کہ آج تو نے سچے ہیرو کو جنم دیا جو وقت کے پھرون جو کام تم اور میں نہیں کر سکے آج افسوس کی بات ہے ایک پولیس آئی پی ایس افسر اس نے وہ کام کر کر دکھایا یہاں بنگلور کے سرزمین کے اندر کوئی نام لینے والا نہیں کوئی احتجاج کرنے والا نہیں بہرحال حق حق رہے گا باطل باطل رہے گا سچ سچ رہے گا دیکھا اس کے ساتھ ان کی بیگم نے کہا ایسی کوٹری تاریخ کوٹری جس میں دہشت گردوں کو رکھا جاتا ہے اور سڑے ہوئے بدماش چوروں اچکوں کو رکھا جاتا ہے پولیس کا ظلم بربریت عدالت کا انصاف یہاں اس کے دو پیمانے ہیں اپنوں کے لیے اور ہے اغیار کے لیے اور ہے اڑیسہ کے لیے اور ہے جھارکھنڈ کے لیے اور ہے جموں کے لیے اور ہے کشمیر کے لیے اور ہے اور پھر یہ ماؤوادی پیشنوں کے پیشنوں کو اڑا دیں فوجیوں کے فوجیوں کو قتل کر دے کسی نے آج تک ان ماؤوادیوں کو جو ہے دہشت گرد نہیں کہا ایک پٹاخہ اگر کوئی پھوڑ دیتا ہے مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک یہ آسمان اور زمین سر پر اٹھا کر میڈیا مسلمانوں کو بدنام کرنے لگتی ہے مسلمانوں یہ عدل یہ انصاف آ جائے گا عدالت سوچو ایک قاضی ہوگا بڑی داڑھی ہوگی سر پر امامہ ہوگا ایک مسواک ہوگا سامنے بخاری اور فقہ کی کتابیں حضرت زید ابن ثابت کا قضیہ حضرت عبی ابن کاپ کے فیصلے حضرت عمر کے فیصلے حضرت صدیق کے عدالت کے فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے فیصلے میرے رب کی قسم میرے اللہ کی قسم وہ منظر آنے والا ہے یہ کفر مٹنے والا ہے اور یہ بت پرستی ختم ہونے والی ہے ظالموں بہت دیر تک تمہاری ظلم کی شمع چلنے والی نہیں یریدون لیطفیو نور اللہ یہ اپنے پھوکوں سے اسلام کی شمع کو گل کرنا چاہتے ہیں واللہ متم نوری ہی آئے گا مولوی دیوبند کا تاریخ وکیل ہوگا مظاہر العلوم کا پارخ یہ کالے کوٹ ختم ہو جائیں گے یہ داڑھی مڑے ہگڑے ختم ہو جائیں گے یہ رشوت خور کتے ختم ہو جائیں گے یہ ظالم کو مظلوم مظلوم کو ظالم بنانے والے یہ لٹیروں کی حمایت کرنے والے یہ قاتلوں کی حمایت کرنے والے ختم ہو جائیں گے انصاف کا بول بالا ہوگا آقا کا تاریخی جملہ آقا نے فرمایا مخزومیہ فاطمہ تو دور کی بات فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی محمد اپنے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ کاٹ کر رکھ دے گا سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت کے اندر ایک شرابی تھا شرابی وہ شراب پیا کرتا تھا اور شراب کی لت ایسی کہ آدمی چھڑانے پر جو ہے وہ لت نہ چھوڑے وہ بار بار تاکید کے باوجود وہ شراب پیا کرتا تھا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو گرفتار کر لیا اور کوڑے لگنے تھے شراب کے اس نے کہا کہ عمر میرے تقاضے کو نہیں پوچھو گے مجھے سخت پیاس لگی ہے اس نے کہا کہ ایک کٹورا پانی پیش کیا جائے پیالے کے اندر پانی دیا گیا تو کہنے لگا کہ عمر ڈر ہو رہا ہے تمہاری اس مرتبہ جلالت اور عظمت کو دیکھ کر کہ کہیں اس پانی پینے سے پہلے تم مجھے قتل کر دو گے یا تم مجھے جو ہے کوڑے مار دو گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم اس پانی کے پینے سے پہلے میں تجھے نہیں ماروں گا یہ کہنا تھا کہ اس نے پانی کو اس سوکی ریت کے اندر زمین پر ڈال دیا اور فرمایا کہ عمر اب مرتے مر جاؤ گے تم میری پیٹ پر کوڑا نہیں مار سکتے میں ہوتا آپ ہوتے کوئی تعمیل کرتے اور اس مجرم کو وہ سزا دیتے کہ دنیا یاد رکھتی انسانی عدل اور اسلامی عدل اور انصاف کیا ہوتا ہے حضرت عمر نے کہا بابا تو جیت گیا میں ہار گیا اللہ تیرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے اس عدل اس انصاف کو دیکھ کر وہ توبہ کر لیتا ہے تجدید ایمان کر لیتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں آپ کی زرا چوری ہو گئی حضرت علی کرم اللہ وجہ امیر المؤمنین ہے خلیفت المسلمین ہے یڈیورپا ایک پارٹی کا لیڈر ہے ایک اسٹیٹ کا چیف منسٹر تھا معذول ہے اور آج اس کو سلوٹ آج اس کو اے سی کمرہ آج اس کی عزت آج اس کی ہمت افزائی اور اگر کوئی گلے سے چین چھین کر لے جائے کتوں کی موت مروا کر جتنے بیالس مقدمے تھانے میں ہوتے ہیں عزت کے اور چوری کے قتل کے ڈکیتی کے ڈالو ڈالو اب مرے وہ اور اس کا باپ عدالت کے چکر کاٹے جسم کی کوئی ہڈی اور جسم کا کوئی جوڑ صحیح سلامت نہیں ہزاروں کروڑوں کا زمین کا گھپلا جس پر قوم نے اعتماد کیا تھا جس نے قوم پر بھروسہ کیا تھا کسی ملک کو تباہ ہونا ہے اور کسی ملک کو نیست و نابوت ہونا ہے اس کے لیے صرف ایک بات کافی ہے اس کا عدل کا نظام جو اس کی ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ جائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زیرہ چوری ہو گئی زیرہ جانتے ہیں آپ سامنے والا اگر تلوار مارتا ہے تیر مارتا ہے تو اس کو رکھ کر ڈیفنس کیا جاتا ہے ارے بھائی کون سامنے قبلہ ادھر ہے پیٹ ادھر کی ہو بیٹھو تم ڈیفنس کیا جاتا ہے تلوار کا اور تیر کا تو چوری ہو گئی اور یہودی نے اس کو چرا لیا تھا حضرت علی کرم اللہ جو امیر المومنین ایک پارٹی کے لیڈر نہیں پورے خطے عرض کے پورے مسلمانوں کے خلیفہ اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام پیش کیا تھا حضرت فاطمہ کے آپ خامی اور خلفائے اربا اشر مبشرہ جو دس جنتی ہیں ریزر ان میں سے آپ کا شمار لیکن عدالت کے اندر ایک ملزم کی حیثیت سے کٹہرے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے قاضی صاحب اے جج صاحب میری زیرہ چوری ہو گئی قاضی صاحب پوچھتے ہیں آپ کے پاس ثبوت کیا ہے فرماتے ہیں یہ میرے فرزن جانتے ہیں تو قاضی کہتا ہے علی امیر المومنین بن گئے خلیفت المسلمین بن گئے شریعت کا رولز نہیں جانتے قانون نہیں جانتے بیٹے کی گواہی باپ کے حق کے اندر معتبر نہیں ہے اتنا کہنا تھا کہ پھر اس کے بعد آپ نے غلام کو پیش کیا غلام کو جب بطور وٹنس کے گواہ کے پیش کیا تو قاضی صاحب نے کہا امیر المین معاف کیجئے گا کہ غلام کی گواہی مالک کے حق میں معتبر نہیں ہو سکتا ہے مالک لالچ دے کر یا ڈرا کر دھمکا کر وہ اس کو لے کر آیا ہو تو جب دونوں جو ہے گواہ مسترد کر دیے جاتے ہیں وٹنس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اب مجبوراً قاضی یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے دنیا جانتی ہے علی جھوٹ نہیں بول سکتا دنیا جانتی ہے علی کا غلام جھوٹ نہیں بول سکتا دنیا جانتی ہے علی کا بیٹا انصاف انصاف ہوتا ہے عدل عدل ہوتا ہے قانون قانون ہوتا ہے بس کامل مبنین ملزم کے کٹہرے کے اندر ایک فریاد لے کر عام فریادوں کی طرح کھڑا ہوا ہے جب فیصلہ دے دیا گیا تو اس کے بعد جب عدالت ختم ہوئی حضرت علی زینا اتر رہے تھے فرمایا کہ تم نے اس عدالت کا فیصلہ تم ہار گئے ہو اور میں جیت گیا ہوں لیکن میری دل کی عدالت کا فیصلہ آپ جیت گئے میں ہار گیا ان سیڑھیوں کے زمین پر اترنے سے پہلے علی میرے اوپر میرے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر اپنے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ پڑا دو یہ ہم نے عدل کے نمونے دیے یہ ہم نے انصاف کے نمونے دیے اکبر بادشاہ وہ چھوڑو بھائی صحابہ کا زمانہ خلفا کا زمانہ پیغمبر کا زمانہ اکبر بادشاہ ایش پرستی کے اندر عیاشی کے اندر مشہور تھا اس نے ہر مذہب کی ایک لڑکی سے بیاہ کرنے کے لیے دین الہی نام کا ایک مکس مذہب اس نے بنایا تھا صرف اس خاطر کہ ہر دھرم کی ایک لڑکی کو اپنے ایوان کے اندر اپنے محل کے اندر لے آئے لیکن آج بھی آگرہ کے اندر فتح پور سیکری کے اندر ایک جو ہے آپ کو جو ہے ملے گا ایک محراب ملے گا اس کے اندر ایک گنٹھا ملے گا اور اس گنٹھے کے اندر ایک رسی ملے گی وہ اس بات کی علامت تھی کہ چوبیسوں گنٹھے چاہے وہ کسی بیوی کے ساتھ مشغول ہو مصروف ہو چوبیسوں گھنٹے رعایا انصاف کے لیے اس کے پاس آ سکتی تھی ہمارے بادشاہوں نے مسلم حکمرانوں نے کبوتر کھیلے فاختے کھیلے پتنگ بازی کی لمیوں کے ساتھ عیاشی کی محل بنایا انصاف کا دامن نہیں چھوڑا عدل کا دامن نہیں چھوڑا دہشت گردی کو ہوا نہیں دی بمباری کو ہوا نہیں دی نوجوانوں کو قید نہیں کیا مندروں کو گرجا گھروں کو مسمار نہیں کیا بلکہ کہتے ہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ظالم میں نے آپ کی زمین جو ہے چھینی ہے اور آپ مظلوم ہیں آپ کی زمین گئی ہے لیکن آپ کو بولنے کی طاقت نہیں ہے زبان نہیں ہے اور آپ جو ہے میٹھے منہ کے آدمی ہیں آپ کے پاس گواہ نہیں تو ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ صرف زبان والا اور یہ جو تریجی ڈیجیٹل منافق ہوتا ہے میدان مار کر لے جاتا ہے ایسا منواتا ہے قاضی کو کہ قاضی جو ہے فیصلہ دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ جب یہ وقت آتا تو اللہ نے اکبر بادشاہ کو ایک ہاتھی دے رکھا تھا وہ ہاتھی ظالم مظلوم کو سون کر پہچان لیتا تھا کہ اس میں ظالم کون ہے مظلوم کون ہے اور جو ظالم ہوتا اس کو ہاتھی اپنے جو ہے سون کے اندر مڑوڑ کر زمین پر پڑکتا اور اپنا پیر کا پنجا مارتا آج بھی فتح پور سکری کے اندر اس ہاتھی کی مزار ہے اور اس کو وہاں دفن کیا گیا ہے ہم نے عدل اور انصاف کا وہ بول بالا کیا ہے یہ ہم نے گوروں سے چھین کر ان کالوں کو کیا حکومت دی ہے کتنے ہزاروں فسادات کتنا قتل غارت گری اور کتنا ننگا ناچ رشوت کا اور چور بازاری کا پہلے سائیکل چوری ہوتی تھی سونے کی زنجیر چاندی کی زنجیر گلے سے چھینی جاتی تھی ہزاروں ہزاروں کروڑ سوئس بینک کے کھاتے اب فل ہو چکے ہیں بینک کے لاکر اب فل ہو چکے ہیں اتنا لوٹا جتنا انگریزوں نے ہندوستان کو نہیں لوٹا ان کالے قبیصوں نے اتنا لوٹا ہے یہ کیوں اس لیے کہ ہم نے اسلامی نظام حکومت اور اسلامی نظام عدل اور اسلامی نظام انصاف کو چکا ہی نہیں ہے جو آدمی سیب کو کھایا ہی نہیں اسے پوچھو سیب کا ذائقہ اب وہ دنیا کی باتیں کرے گا نابالغ کو پوچھو شادی کا مزہ اب وہ دنیا کی باتیں کرے گا مسلمانوں الہ کلیمت اللہ کے لیے جیو الہ کلیمت اللہ کے لیے مرو اور اس بات کی کوشش کرو کہ دنیا سے اللہ کی نافرمانی ختم ہو کفر کا خاتمہ ہو شرک کا خاتمہ ہو بت پرستی کا خاتمہ ہو اور یہ ہو کر رہے گا قرآن نے کہا و کلو للہ آج چوروں کو سلوٹ مارا جا رہا ہے آج دہشت گردوں کی ہمت افزائی کی جا رہی ہے آج لٹیرے اور عصمت عبرت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو ویلکم اور خوش آمدید کہا جا رہا ہے ایک دن انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ شاء جب نظام عدل اور نظام اسلام کا انصاف قانون جو ہے لاگو ہوگا انشاءاللہ یہ چوروں کے کٹہرے میں یہ مجرم کے کٹہرے میں لوگ کتے سور ان پر تھو تھو کرتے ہوئے ملیں گے لیکن اس کے لیے اپنے اندر ایمان لاؤ اپنے اندر عدل لاؤ اپنے اندر انصاف لاؤ اپنے اندر تکوا لاؤ دیکھو اسرائیل جیسے کتے جس کی پشت پر امریکہ کی طاقت تھی کیا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں ہوا امریکہ جیسا سپر پاور ان افغانستان کے سنگریزوں کے اندر کیا وہ دفن ہونے پر مجبور نہیں ہوا حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام کو اللہ نے طاقت دی تھی ہوا کی پرندوں کی بولی کی اللہ نے طاقت دی تھی جنات و شیاطین کی اللہ نے آپ کو شوق دیا تھا محلات بنانے کا اس زمانے کے اندر محلات کے اندر فولاد ان کے جو ہے پائے کے اندر ڈالا جاتا تھا ان کی بنیادوں میں فرنیشن میں ڈالا جاتا تھا حضرت سلیمان علیہ اللہ وسلام کے لیے اللہ نے فولاد کی ایک ندی بہتا ہوا کھولتا ہوا لوہا جایا کرتا تھا حضرت سلیمان وہاں سے اٹھا اٹھا کر تعمیرات کیا کرتے تھے لیکن یہ تعمیرات یہ پرندوں کی بولی اپنے مطلب کے لیے نہیں آج کا کوئی کتا ہوتا تو آج کے کتوں نے کبوتر کو نہیں چھوڑا کبوتر کی دم میں اور اس کے پیروں میں اپنی جو ہے حیث چھننے والی نفاس چھننے والی پیشاب و پاخانہ پھینکنے والی عورت کو محبت کے خطوط کبوتر کے ذریعے سے بھیجے تھے میرے سلیمان نے یہ چھچورے کام نہیں کیے ہد ہد اور پرندے جب ملے اور ان کی بولیاں ملی اسلامی نظام مملکت قائم کر کر انہوں نے ملک سبا کو چیلنج دیا ملک سبا کی گود کے اندر جب وہ خط گیا اور انہوں نے پڑھا تو جب ملی جو ہے ان کے وزیروں نے مشیروں نے مشورہ دیا کہ ملک پر حملہ کرو ملک سبا چالاک تھی اقل مندی ہوشیار تھی اس نے کہا نہ سلیمان سے پنگا لینا اچھی بات نہیں انہوں نے جواب کے اندر لکھا کہ میں آ رہی ہوں تمہاری متی بن کر فرما مردار بن کر میں تمہارے تابع ہو کر حضرت سلیمان کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بن کر آؤ انہوں نے مسلمان کا مطلب یہ سمجھا کہ ان کی حکومت کے ماتحت ہو کر ریا بن کر آؤ ان کو شرک کرنے والے مسلمانوں ہم ہندوستان کی جس سوسائٹی میں جس سماج میں رہتے ہیں جہاد کے ذائقے کا پتہ نہیں ہے شہادت کی لذت کا پتہ نہیں ہے اسلام کے لیے مر مٹنے کا پتا نہیں ہمیں بچوں کی حدیث سے فرصت نہیں اولاد کی غلامی سے فرصت نہیں جورو کی غلامی سے فرصت نہیں اس ظالم امریکہ نے اس ہندو حکومت نے ہمیں دولت کا وہ چسکا دیا ہمیں مال کی وہ محبت ڈالی کہ ہمیں نہ نماز سے لینا دینا نہ روزے سے لینا دینا قربانی اس لیے کہ گوشت کھانے کے کتے کئی لوگ آئے ہزار سات سو روپے میں ہاں رسید کٹ جاتی ہے اس کے بعد پوچھتے گوشت کب ملے گا میں نے کہا کہ آپ ہوائی جہاز لے جا کر اڑیسا سے لے آئے پیسہ انہوں نے واپس منگ لیا رسید انہوں نے واپس کر دی گوشت کے کتے ہیں کتے مرتے ہیں مرتے ہیں ہریش ارے انہوں نے گوشت کی شکلیں اور گوشت کی صورتیں نہیں دیکھی سب سے پہلا سوال یہ کہ گوشت ملے گا نہیں ملے گا جاؤ کرسمس کے اندر رواس کا گوشت ملتا ہے عمدہ گوشت ملتا ہے جاؤ مزے کرو موج کرو جاؤ تم مزے لوٹو ارے عبادت ہے اسے گوشت کھانا سمجھتے ہو آنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہاں بنگلور میں حصہ لے لیا یہاں ایک بکرا گھر کے اندر کاٹ دیا اور امی جان کے نام پر اماموں کے نام پر پیرانے کتنے ہماری حسرتیں پوری ہوتی ہیں کتنے ہمارے خواہشات پورے ہوتے ہیں اسی مقصد کے لیے اس نظام کو رکھا گیا یہ دنیا دنیا دنیا دنیا آج مسجد کے عہدوں کے لیے مدارس کے عہدوں کے لیے وقف بورڈ کی چیئرمین شپ کے لیے خدمت کے لیے نہیں ہے خدمت کے لیے یا تو ناموری اور شہرت کے لیے یا تو روپیہ پیسہ دبانے کے لیے یا تو آباز داد کے قبروں پر اپنی عمارتیں قائم کرنے کے لیے جب تک یہ جو ہے کالے کتوں کے ساتھ ملے رہیں گے اس وقت تک ہمیں اس کا احساس ہونے نہیں دیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام طاقتوں کو اسلام کے لیے جہاد کے لیے اتنا جھونکا کہ اللہ نے کہا نیمن اب انہو ان کہ سلیمان بہترین بندہ ہے اور وہ جہاد کے میدان میں اپنی طاقتیں صرف کرنے والا ہے بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے جنات اور شیاتین کو خدمت میں گارے مٹی کی خدمت کے اندر ان کو لگا کر ان کی خدمت ان سے لی ہے تو ساری زندگی جہاد کے اندر گزرتی رہی دنیا سے کفر اور شرک کے مٹانے کے اندر گزرتی رہی ملک سبا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلی اپنے ملک سے حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام کے ملک تک آنا چاہتی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہی آ گئی کہ ملک سبا اپنے علاقے سے نکل چکی ہے تو آپ نے فرمایا ان کے آنے سے پہلے کون اس کا تخت یہاں پر لا کر رکھ دے گا ایک نے کہا جن میں کہ یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں اس کے تخت کو لاؤں گا دوسرے نے کہا آنکھ بند کیجئے کھولئے تو ہم جو ہے اس کے تخت کو حاضر کر دیں گے چنانچہ ایک جن آنکھ بند کر کر کھولنے کے وقت میں وہاں ملک سبا کے تخت کو لا کر یہاں پر رکھ دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے نٹ کچھ بدل دیے اس کا کچھ اگلا پچھاڑا ذرا سا انیس بیس کی تبدیلی کر دی ملک سبا کئی دنوں کے فاصلے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے قد سے سمجھ گئے کہ میں نے جو اس کو کہا کہ مسلمان ہو کر آؤ تو اس نے مسلمان کا مطلب نہیں سمجھا اس کی عقل کو چوٹ پہنچانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے آپ گینوں سے اور شیشوں کے ٹکڑوں سے ایک محل بنایا محل کے سامنے انہوں نے ایک ندی بنائی اور ندی کے اوپر کانچ کا ایسی جو ہے انہوں نے چھت ڈالی اور اسے ایسا کور کیا کہ آدمی کو وہ آپ ہی میں اور وہ کانچ نظر نہیں آتی تھی قریب میں آ کر بھی پتا چلتا یہ پانی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب ملک سبا آ گئی فرمایا تشریف لائیے آپ کے لیے محل بنایا گیا ہے اور جو ہے یہ ندی ہے یہاں سے ہو کر آپ کو آنا پڑے گا ملک سبا حضرت سلیمان کے خط واتونی مسلمین کو جو نہیں پہچانا تھا وہ عقل کو چوٹ دینے کے لیے یہ ندی بنائی تھی تو ملک سبا نے سوچا میرے کپڑے بھیگ جائیں گے تو آدھی پنڈلیوں تک اس نے کپڑوں کو اوپر اٹھایا اور جب وہ ندی کے اوپر قدم رکھی تو پتا چلا یہاں آپ جینے بچھائے گئے ہیں گلاس بچھایا گیا ہے یہاں تو چھت ہے مجھے اس کی تو بڑی شرمندہ ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے عقلی طور پر مروب کرنا اور چوٹ پہنچانا حضرت سلیمان علیہ السلات السلام کا مقصد تھا بہرحال جب ملک سبا آئی اور اس کے سامنے اکلی چوٹ پہنچ چکی تھی مروب ہو چکی تھی فرمایا کہ اے ملکہ یہ کس کا عرش ہے تو بڑی ہوشیار تھی بڑی چالاک تھی اگر کہتی میرا نہیں تو جھوٹ اگر کہتی میرا اور نہ ہوتا تو پھر وہ امتحان میں فیل ہو جاتی کلام پاک نے ملک سبا کی ہوشیاری اخل مندی کے الفاظ کو نقل کیا ہے کا ان گویا وہ میرا ہے وہ میرے عرش کی طرح ہے میرے تخت کی طرح ہے میرا بھی نہیں کہا اور میرا ہونے کا انکار بھی نہیں کیا بہرحال مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام وسلام اور اس کے بعد یہ جو ملک سبا تھی وہ ایمان لے کر آ گئی اور اسلام لے کر آ گئی اور پورا ملک جو ملک سبا کا تھا وہاں سے بت پرستی آتش پرستی اور سورج پرستی شرک اور کفر ختم ہو گیا اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ سلاۃ وسلام کو جو مجزے دیے گئے تھے جہاد میں اور گھوڑوں میں اور جہاد کے آلات میں استعمال کر کر انہوں نے کلیم طیبہ کا جھنڈا سارے اس وقت کے عالم کے اندر انہوں نے نصب کیا اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ سلاط وسلام چالیس سال تک منو اسرائیل کے اندر حکومت کرتے رہے اور بیت المقدس کی وہ تعمیر کرتے تھے ایک اصا کو ٹیک لگا کر شیاطین اور جنات سے تعمیرات کا کام لے رہے تھے اصا کو اندر سے دیمک چاٹ رہی تھی لیکن سامنے کے شیاطین اور جنات کو اس کا علم نہیں تھا لیکن دیمک چاٹ چاٹ کر جب اصا کے اوپر کا حصہ لکڑی کے اوپر کا خول جب اس کو چاٹنا شروع کیا حضرت سلیمان علیہ السلام دھڑام سے گرے تو تب پتا لگا جنات شیاتین کو کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور آپ کا انتقال ہو چکا ہے آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عامل پال جانتا ہے وہ جنات کو رکھ کر موکلات کو رکھ کر میں یہ کہتا ہوں کہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تھے وہ ڈر کر مر کر کہ سلیمان علیہ السلام آنکھیں کھلی ہوئی ہیں ان کو پتا نہیں کہ زندہ ہیں مرے ہیں ان کو پتا نہیں کہ ان کی لاٹھی اسے کے اندر دیمک چڑی ہوئی ہے وہ مرے ہوئے سلیمان علیہ السلام کو کئی دنوں تک یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ زندہ ہیں جب جنات اور شیاتی ایک زندہ اور مرے ہوئے انسان میں فرق نہیں کر سکتے تو آپ کے چوری کے مال کو آپ کے فال کو آپ کے اچھے اور برے ہونے کو جو عامل ان واقعات کو رکھ کر شیاطین کو رکھ کر اور جنات کو رکھ کر اور اپنے دعوے کرتے ہیں یہ بالکل بیکار ہے یہ جو کرناٹک کا چیف منسٹر ہے اتنا گمانی ہے جیل کو جانے کے لیے چار گھنٹے عدالت سے بھاگ گیا تھا بعد میں پتا چلا ایک جوتیشی کے پاس گیا تھا جوتیشی نے اسے وقت بتایا تھا جیل جانے کا اسی جوتیشی کو بول کر اس نے حلف نامہ لیا تھا اسی جوتیشی کو بول کر پہلی اس نے پریس کانفرنس کی تھی اسی جوتیشی سے وہ ودھان سبھا کی پوجا کی تھی اسی جوتیشی سے وہاں سے نکالا گیا اسی یعنی قدم قدم پر ذلت دھوکا لیکن انسان کی بد گمانی بد عقیدگی کہ جیل کو جانے کے لیے جوتیشی کا سہارا کہ کس وقت کے اندر عدالت میں جاؤں کس وقت کے اندر میں سلنڈر ہو تو انسان کے اندر اعتماد اللہ پر سے اٹھتا ہے یہ خبیص جنات شیاطین کچھ نہیں کر سکتے یہ عامل کچھ نہیں کر سکتے یہ پلیتا کچھ نہیں کر سکتا اگر معلوم ہو سکتا تھا تو یہ جنات شیاطین سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو اور موت کو نہیں پہچان سکے وہ کسی کی زندگی کی تقدیر کو جو آسمانوں میں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے وہ کیسے پہچان سکتے ہیں چالیس سال تک رہے اور جہاد کے میدان میں کوششیں کرتے رہے اور ملک کے سبا کو انہوں نے جو ہے جنتی نمونہ بنایا اور وہاں سے کفر و شیر کو ختم کیا اللہ کو پیارے ہو گئے وہ واقعہ جو ندیم کا تھا وہ باقی کا باقی رہ گیا کہ وہ انسان جس پر ملک الموت اسی انسان پر دو مرتبہ روئے تھے وہ واقعہ بھی ادھورا ہے ایک اس کے بعد والے نئے پیغمبر کی جو ہے ہسٹری کے ساتھ حضرت سلیمان کے بعد جو پیغمبر آئے اور پھر ندیم کا واقعہ اور ملک الموت نے جس پر زندگی میں دو مرتبہ رویا تھا بڑا عجیب و غریب واقعہ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں سے نفاق نکالے دنیا کی محبت نکالے مال کی محبت نکالے آخرت کی عظمت پیدا کرے اللہ ہمیں آخرت کے لیے مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرات آج جماعتوں کی مسلوکوں کی لڑائی ہے بلگام کے ایک مولانا صاحب ہیں قطب الدین ملا صاحب وہ پیر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ تعلیم تسکیہ اور اکابر تبلیغ آج کے تبلیغ چی جو ہے اس تبلیغ کو کاٹ کر انہوں نے رکھ دیا ہے مدرسوں سے کاٹ دیا ہے جمعہ کی محفلوں سے کاٹ دیا ہے کامخاہوں سے کاٹ دیا ہے میں کہتا تھا تو لوگوں نے مجھے کہا یہ یہودی ایجنٹ ہو چکا ہے یہ خادیانی ہو چکا ہے اور یہ کون سے مسلک کا ہے معلوم نہیں ہر جماعت کو خلاف بولتا ہے اب حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے جسے اپنا خلیفہ سمجھا جسے اپنا نائب سمجھا بلگام کے قطب الدین ملا جن کی کتاب ہے تعلیم تزکیہ اور اکابر ہے تبلیغ اس کتاب کے اندر حضرت مولانا الیاس صاحب حضرت مولانا یوسف صاحب حضرت مولانا حضرت جی انعام الحسن صاحب یہ آج کے تبلیغ جی کتے جو علماء کے دشمن جو مدارس کے دشمن جو خانقاہوں کے دشمن ہیں وہ اس کتاب کو پڑھیں کیا قطب الدین ملا بھی یہودی ایجنٹ ہو چکے تھے کیا قطب الدین ملا بھی قادیانی ایجنٹ ہو چکے تھے کیا ہمارے مسیح اللہ خان کون اکابر ہیں جو ان کے منقرات کو بیان نہیں کیا یہ کتاب اتنی عمدی عمدہ کہ حضرت میر ذوالفقار صاحب کے خلیفہ مولانا خلیل الرحمان سجاد صاحب نے اس کتاب کے پانچ سو نسخے لیے لیے اور فرمایا کہ میں اپنے مریدوں کے اندر اس کو تقسیم کروں گا اور اس شہر کے مشہور مفتی مفتی شعیب اللہ صاحب نے دو سو نسخے لیے اس طلب کو دیکھ کر آج یہ کتاب برائے فروخت یہاں پر لائی گئی ہے آنکھیں کھول کر اسبیت کا چشمہ نکال کر دشمنی کا چشمہ نکال کر اس کتاب کا مطالعہ کریں مولانا الیاس صاحب کیسے تھے حضرت یوسف صاحب کیسے تھے اور پھر حضرت انعام الحسن صاحب کیسے تھے اس کے بعد تبلیغ کس دائرے کے اندر بہ گئی آج تبلیغ جی آج کے تبلیغی مبلغ دائی علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کو پڑھیے گا پھر انصاف سے کہیے گا کہ ہم نے جو بات کہی صحیح تھی یا غلط تھی اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اللہ جماعت پرستی جمعیت پرستی کے وائرس اور اس کے جراثیم سے ہماری حفاظت فرمائے اسلام کے لیے مر مٹنے اور حق کے لیے مر مٹنے اور باطل سے جان چھڑانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالم